بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ دین اقتال اللہ وہ لوگ کہ جب لوگوں سے معاف لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں وہ اداکار اور جب انہیں ماپ کر کے دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں علادن کا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں لیوم عظیم ایک بڑے عظیم دن کے لیے یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے لیے جہانوں کے رب کے لیے کھڑے ہوں گے کلا ہرگز نہیں ان کتاب الفجار لفی سجین یقینا نافرمانوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے سخت قید کے دفتر میں ہے وما ادرا کا ما سجین اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سجین کیا ہے کتاب مرقوم وہ ایک کتاب ہے لکھی گئی وئی للمکذبین اس دن جٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے اللہ الدین وہ لوگ جو فیصلے کے دن کو جزا کے دن کو جٹلاتے ہیں ومایقیبی ہی اللہ دن عتیم اور اسے کوئی نہیں جٹلاتا مگر ہر حد سے نکل جانے والا سخت گناہ گار اذا تطلع علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ہرگز نہیں بلکہ زنگ چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں کلا ہرگز نہیں انہم عن ربهم یوم اید اللہ محجوبون یقیناً وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے ثم انہم لصار الجحیم پھر یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں ثم یقال هذا الذي كنتم به تكذبون پھر کہا جائے گا یہی ہے جسے تم جٹلایا کرتے تھے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین ہرگز نہیں یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً بہت اونچے لوگوں کے دفتر میں ہے الین میں ہے پما ادرا کا ما الون اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ الین کیا ہے یا بہت اونچے لوگوں کا دفتر کیا ہے کس چیز نے تجھے معلوم کروایا کیسے پتا چلا کیا پتا ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے ہاں پتا نہیں ہے نا کسی نے بتایا نہیں تو پتا نہیں اب بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے کتاب عمر قوم یہ واضح لکھی ہوئی کتاب ہے یہ شادو المقربون جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اللآرا کی وہ تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے فی وجوہہم نظرۃ النعیم تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچانے گا یسقون من رحیق مختوم انہیں مہر لگی خالص شراب پلائی جائے گی ختامہ مسک اس کی مہر کستوری کی ہوگی وفی علی کا فلیتنا فصل متنافسون اسی میں مقابلہ کریں مقابلہ کرنے والے و مزاج من تسنیم اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی عین یشرب بحل بحل مقربون جو ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے ان الدین اجرم و من الدین امن الحقون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے وہ ادا مروب ہندا مزون اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے وہ قلبو فقین اور جب اپنے گھروں کے پاس واپس آتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے واپس آتے یا خوش ہوتے ہوئے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ سو آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہیں علی الارائک ینظرون تختوں پر دیکھ رہے ہیں ہل سب و کفارو ما کاروں یا کیا کافروں نے اس چیز کا بدلہ پا لیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے